بے شک جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگ ناؤ تو اونچی کے چتی تکبر کرتے